میں دعوت خطاب دوں گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نازم اعلیٰ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب جالندری دامت برکاتم العالیہ کو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا محمد علی جالندری نعرہ تکبیر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 وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم دوستو مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ اکتیسواں اجلاس کل جمعرات فجر کی نماز کے بعد شروع ہوا اور حضرت مولانا محمد حسن صاحب دامت برکاتہم کا پہلا خطاب ہوا اور آپ حضرات نے تسلسل کے ساتھ تمام اجلاسوں میں شرکت کی علماء کرام کے بیانات سنے اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے یہ جو اجتماع ہے یہ پورے پاکستان سے مسلمان ذوق اور شوق سے بہت جذبے کے ساتھ جمع ہوئے ہیں جو آئے اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے جو ارادے رکھتے تھے آ نہیں سکے ان کے ارادوں کو قبول فرمائے اور جنہوں نے ان سب کی تیاری میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ انہیں بھی آپ جیسا اجر و ثواب عطا فرمائے بیس منٹ دو تین باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا پھر خطبے اور سنتوں کے لیے آپ کو وقت دیں گے اور ٹھیک ڈیڑھ بجے جمعہ کی نماز ادا کریں گے میرے محترم دوستو ایک حدیث سے میں ایک حدیث سے میں مضمون کا آغاز کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے ایک مجلس میں فرمایا اور تعالیٰ ہوں اسے بیان کرتے ہیں تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرمانے لگے من احب اللہ عز و جل جو آدمی اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت سے محبت چاہتا ہے فل یحب بنی تو اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے اللہ مالک کائنات ہیں تو مالک کائنات کی محبت کسی کو نصیب ہو جائے جو یہ چاہت رکھتا ہے اسے چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت کرے پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو مجھ سے محبت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ کرام سے محبت کرے پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو صحابہ کرام کی محبت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم سے محبت کرے پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کی محبت میرے دل میں آ جائے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے کتنی چیزیں ہو گئی اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی محبت حضور علیہ السلام کی محبت کے حصول کے لیے صحابہ کرام سے محبت اور صحابہ کرام کی محبت کے لیے قرآن کریم کی محبت اور جو قرآن کریم سے محبت چاہتا ہے کہ قرآن کریم میرے دل و دماغ میں اتر جائے اور میں اس کے مطابق زندگی گزاروں تو اسے مساجد سے محبت کرنی چاہیے پھر حضور علیہ السلام کا قول نقل کیا حضرت انس نے کہ پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ عظین اللہ ول مساجد مساجد جو ہیں افنیت اللہ تعالی مساجد روح زمین پر یہ اللہ کے گھر ہیں عظیم اللہ ہو اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالی مساجد کو بلند و بالا رکھیں گے اور جو اہل مساجد ہوں گے ان کو بھی بلند و بالا رکھے گے تو یہ ہمارے دین کی دین کی چار بنیادیں ہیں مساجد سے تعلق قرآن کریم سے محبت صحابہ کرام سے محبت اور حضور علیہ السلام سے محبت تو گویا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی محبت کسی عطا نہیں ہو سکتی مل نہیں سکتی جب تک کہ حضور علیہ السلام سے گہری محبت نہ رکھے اور حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے صحابہ کرام سے محبت کرے تو صحابہ کرام کی محبت چاہیے صحابہ کرام سے بغض نہیں چاہیے اور جو بغض و عداوت رکھے اس کا دل اس کے دل کے اندر کبھی ایمان اور نور ایمان نہیں آ سکتا اور جو صحابہ کرام کی محبت کے حصول کی کوشش کرے گا وہ قرآن کریم کو دل میں جگا دے اس کو سچا مانے اس کو آخری کلام مانے اس کو صحیفہ ہے عثمانی نہ مانے کہ یہ قرآن کریم وہ نہیں ہے جو جبرائیل لائے تھے یہ تو چند صحابہ کرام نے جمع کر دیا تھا یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو قرآن کریم کے وجود کا انکار کرے ایمان اس کے سینے میں قتل نہیں ہے اور جو مساجد کی تعظیم کرے گا تکریم کرے گا ان کو بھرے گا اس کے اندر امن اور سکون اور دین کی بات کرے گا اور سنے گا تو اللہ رب العزت ایسے افراد کو سر بلندی عطا کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کا ازلی اور ابدی فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتی ہے وہاں سے اٹھانا شروع کرتے ہیں ایمانیات اور اعمال کی تعمیر کو اور بلڈنگ کو تو قلب کے اندر ایمان اور ایمان کے بعد مسجد سے تعلق مسجد سے اوپر آئیں تو قرآن کریم سے تعلق اور قرآن کریم سے اوپر آئیں تو صحابہ کرام سے تعلق اور صحابہ کرام سے تعلق یہ تین تعلق جمع ہوں گے بیک وقت تو حضور علیہ السلام کی سچی اور کھری محبت اس کے دل میں آئے گی اور جس دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت ہے اس کے دل کے اندر پھر اللہ تعالی کی محبت آئے گی حدیثوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرمانے لگے فرمانے لگے کہ میرے پاس جبرائیل آئے ہیں جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے ایک بات کہی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جبرائیل نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چار بندوں سے میں محبت کرتا ہوں چار سے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ بھی ان سے پیار کریں اور ان سے محبت کریں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کرتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا کہ آئے اللہ کے رسول یہ چاروں کے نام بتا دیں حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہاں نام بتا دیتا ہوں پوچھا بھی حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے ایک تو تو ہے ایک تو تو ہے اور دو تیرے بیٹے ہیں دو تیرے بیٹے ہیں تو جبرائیل آئے ہیں عرش الہی سے اللہ کا پیغام لے کر اور حضور علیہ السلام سے فرما دیں کہ جن سے میں محبت کروں میں محبت کر رہا ہوں چار سے اور آپ ان سے محبت کریں اور پھر نام بتایا اور چوتھا نام بتایا حضرت ابو ذر کا تو چار ہو گئے یہ ایک تمثیل ہے ورنہ تمام صحابہ کرام کی اللہ تعالی اللہ تعالی تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے اتنی عمدہ اور اتنا اتنی نفیس جماعت یار تھی اور اس کے لیے جہاں اور نصوص ہیں تو ایک نسل پرانے کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ان سب سے راضی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد آنے والا مسلمان میرے صحابیوں میں سے جس صحابی سے جڑ جائے جس کے پیچھے چل پڑے اور اس کی بتائی ہوئی دین کی باتوں پر عمل کر لے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقبول ہوگا جیسے میری باتیں مان کر عمل کرنے والا ہے تو صحابہ کرام سے تعلق قلبی قرآن کریم سے تعلق جگری اور مساجد سے تعلق دل و دماغ کے ساتھ اور ایک آدمی مسجد کی توہین کرتا ہے تو شاعر اللہ میں سے یہ آ گئے شاعر اللہ کی تعظیم یہ ایمان کا ست اور نچوڑ ہے اور شاعر اللہ کی توہین کرنے والا یہ بدترین کافر ہے بدترین کافر ہے اور الحمد ہم سب کو ہمارا سب کا تعلق مساجد سے ہے الحمد للہ پرانے کریم سے ہے اور سچا تعلق ہے اور حضور علیہ السلام سے عقیدت محبت اکرام تعظیم عظمت دل کے اندر ہے اور دیوانگی کی حد تک ہے جب یہ چار چیزیں حاصل ہیں تو یہ مسلمان یقین کر لے کہ اللہ مجھ سے محبت کر اور یہ اس دنیا میں جینے کا ست اور نچوڑ ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے یہ تو ایک بات ہوگی اب ایک بات تھوڑی سی اور کرتے ہیں <clears throat> یہ بہت سارے آپ نے خطابات سنے بڑی تقریریں سنی اور ختم نبوت کی ہر عالم دین نے اپنے اپنے انداز میں توسیع اور تشریح کرنے میں کمال کر تو میں بھی ان کا رفیق بن جاؤں تو تھوڑی سی اس کی میں تشریح کرتا ہوں میرے محترم دوستو اللہ تعالی نے ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبر بھیجی یہ بات آپ نے پہلے سنی تو ایک پیغمبر آئے ایک اور آئے ایک اور آئے تا آ کے حضور علیہ السلام تشریف لائے اور پیغمبر انسانوں میں سے آئے انسانوں کے لیے آئے انسانوں میں سے آئے انسانوں کے لیے آئے اور انسانوں کو مالک کائنات سے خالق کائنات سے جوڑنے کے لیے آئے اللہ تعالی نے سب سے سب سے عمدہ شکل انسان کو دی ہے کل مخلوقات کی شکلیں دیکھ لیں تو شکل سب سے عمدہ انسان کی تمام جانداروں کا آپ چلنا دیکھ لیں اعزاز کے ساتھ چلنا اور وقار کے ساتھ چلنا اور توقیر کے ساتھ چلنا اور عظمت کے ساتھ چلنا یہ انسان کو نصیب ہے بیل کی چار ٹانگیں ہیں ایسے نا چار ٹانگوں پہ چلتا ہے اور منہ نیچے کر رکھا ہے اور انسان کو دو پاؤں دی سیدھی ٹانگیں دی پھر چہرہ دیا پھر بولنے کی طاقت دی اور پھر اس کے اوپر سر رکھا یہ سر ایسی چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جھکانا تھا اس کو سب سے اوپر رکھا اور پھر انسان کو عقل دی پھر اس کو فہم دی میرے محترم دوستو پھر کل کائنات انسان کے تابع کر دی یہ پہاڑوں کو استعمال کرتا ہے ہواؤں کو استعمال کرتا ہے پانی کو استعمال کرتا ہے سمندر کو استعمال کرتا ہے خلا کو استعمال کرتا ہے زیر زمین جتنی معدنیات رکھی ہیں تمام کو نکال کر استعمال کرنے کی اس کو صلاحیت دی اس کو طاقت دی اس کو فن سکھائے اس مخلوق کے لیے اللہ تعالی نے انہی میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار علیہ السلام چنے تو اس نسل انسانی کے لیے وہی کا نظام نبوت کا نظام رسالت کا نظام کا اولاد آدم کے لیے اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اگر یہ وہی نہ ہوتی تو ایک انسان اور ایک وحشی جانور دونوں برابر ہوتے دنیا میں شر ہوتا خیر نہ ہوتی دنیا میں بھلائی نہ ہوتی بدی ہوتی اور دنیا میں تاریخی ہوتی اور دنیا میں کوئی خیر کی بات نہ ہوتی اتنا بڑا اللہ تعالی کا انعام کہ اس کو اتنا اعزاز دے کر اتنی طاقت دے کر اتنی قوت دے کر کل زیر زیر آسماں تحت سما تحت زمین تحت سمندر ہر چیز اس کے تابع کر دی آپ دیکھتے ہیں کتنے آلات چلتے ہیں کھانے کی اقسام پینے کی اقسام کھانے کے رنگ اور ڈھنگ جتنی مخلوق کو خوراک کا محتاج کیا ہے سب سے عمدہ خوراک انسان کو دی سب سے عمدہ خوراک اس کو دی اور اسے یہ کہا کہ پانچ وقت میرے لیے مسجد میں آ جا کیا کہا پانچ وقت کی حاضری مسجد کی رکھی اور چھوٹی سی عمر رکھی اور اس کے بعد دائمی چین اور سکون رکھا اس کے لیے تو انبیاء علیہ السلام کی بے سچ انبیاء کو بھیجنے کا فیصلہ انسانوں سے اس کا چناؤ اور ان کی ایک ترتیب اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی اور جو نعمتیں ہیں سب سے ابدا نعمت نبوت اور رسالت کا اجرا اور ان پر نزول وہی تو کوئی انسان نہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے پہچان سکتا تھا یا نہ بندگی کر سکتا تھا اور پھر اللہ تعالی نے جو علوم اتارے سب سے زیادہ علوم باریک سے باریک تر ہلکے سے ہلکے تر آسان سے آسان تر حضور علیہ السلام کے پر اتارے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ایک طرف حضور علیہ السلام کی تعلیمات ایک طرف حضور علیہ السلام نے انسانیت کو حد کمال تک پہنچایا آپ سنتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام حضرت بلال سے کہنے لگے میں معراج پہ گیا اور تیری چپل کی وہاں تیری چپل کی آواز آ رہی تھی دیکھتے ہو بلال کو جانتے ہو اور انسانوں میں انسانوں میں سب سے زیادہ کالا رنگ ان کو تھا ان کا تھا اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند تھے کالا رنگ کیا شہ ہے ہونڈ سب سے بڑے موٹے ان کے تھے اور حضور علیہ السلام محبت سے سب سے زیادہ ان کو دیکھتے تھے اور حضرت عمر فاروق جب بلال آتے تھے تو اپنی جگہ چھوڑ کر خلیفہ ہوتے ہوئے کہتے بلال یہاں بیٹھ جاؤ کیوں وشواس سے کہ تجھ سے اللہ محبت کرے تجھ سے حضور علیہ السلام محبت کرے تو میں تیری تعظیم نہ کروں ہم جتنے مسلمان بیٹھے ہیں اس وقت ہم جس مسلمان کو اعمال میں اپنے سے بہتر سمجھیں اس پر جان قربان کر دیں قیامت کے دن آپ کو سب سے زیادہ فائدہ اس کا ہوگا تو انسان کو ایک تعلیم دی حضور علیہ السلام تشریف لائے نبی کیسے آئے انبیاء علیہم السلام کے لیے ایک ضابطہ رکھا ضابطہ یہ رکھا کہ جب پیغمبر ایک دنیا میں آئے اللہ اسے نبوت اور رسالت دے تو آ کے ایک اعلان یہ کرے کہ میں نبی لوگوں سے کہے کہ میری زبان سے اللہ تعالی کی بات نکلے گی اور ایک کام یہ کرے کہ سابقہ پیغمبر کا نام لے کر اس کی نبوت کی تصدیق کرے اور ایک کام یہ کرے کہ اس پیغمبر کے بعد جو اور پیغمبر آنا ہے اس کا نام بتائے اس کا زمانہ بتائے اس کا علاقہ بتائے کتنے کام کرے تین کام کرے اپنی نبوت بتائے پہلے نبی کے آنے کا اور اس کے سچا ہونے کا اس کی شریعت کے سچا ہونے کا اقرار کرے اور اعلان کرے اور اس پیغمبر کے بعد جو اور پیغمبر آنا ہے اس کا نام بتائے اور اس کی تصدیق کرے کہ میرے بعد یہ آئے گا میرے مرنے کے بعد اسے نبی مان ہر پیغمبر یہ کام کرتا رہا اور ایک کام ہر پیغمبر اور کرتا رہا کہ ابھی نبی آئیں گے ابھی نبی آئیں گے ابھی نبی آئیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے لیکن یہ ہر پیغمبر بتاتا تھا کہ جب لسٹ پوری ہو جائے گی تو لسٹ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ ہوں گے اور ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور تم نے پھر تم نے پھر ہر پیغمبر کہتا اپنی امتوں کو کہ ان کی تصدیق کرنا اس ان کے دین کی اشاعت میں ان کی مدد کرنا اور اخیر میں پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے یہ پیغمبر کرتے رہے کرتے رہے تو اب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو مجھ سے پہلے تمام پیغمبر جس محمد نام کا پیغمبر کا اعلان کرتے تھے کہ وہ آخری ہوگا اس کے بعد نہ نبوت نہ رسالت نہ نبی اور ان کا نام احمد اور وہ اب وہ ہی آئیں گے ان کے آنے کا وقت آ گیا ہے اور میں اعلان کرتا ہوں ان کے اور میرے بیچ میں مجھ سے پہلے اور نبی آتے رہے اب کوئی بیچ میں نہیں آیا تو حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عیسیٰ پیغمبر آ گئے اور ان کے بعد متصل اب میں آیا تو اب اگر ایک آدمی اس عقیدے کا انکار کرتا ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے اعلان کا انکار کرتا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ اتنی اہم بات تھی کہ ہر امت کو بتائی گئی ہر پیغمبر نے بتائی اور اخیر میں حضور علیہ السلام نے خود بتائی حضور علیہ السلام بہت عمدہ کلام بہت مختصر کلام جملہ ایک اور باتیں ہزاروں اس میں ہوتی تھی حضور علیہ السلام نے سابقہ کی تصدیق کی نام لے لے کے تصدیق کی اور اس کے بعد فرمایا کہ پیغمبر سچوں کا زمانہ ختم ہوا اب جھوٹوں کا شروع ہوگا اور ایک نشانی بتائی کہ میں پیغمبر اور آخری تو میرے بعد جس شخص کی زبان سے یہ سن لو کہ وہ یہ جملہ بولے کہ میں نبی اسے کذاب سمجھو دجال سمجھو تو ایک بات کذابین نے کیا کہا کیا جملے کہے کتنی توہین کی کیسے توہین کی ہم یہ سنتے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ مسلمان نے ایک حضور علیہ السلام کے بعد نبی کا نفس استعمال والے کی بات کیسے سن لی سننی چاہیے سننی نہیں چاہیے تھی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت ہوا اور ایک آدمی یہ سن کر کے وہ یہ کہتا ہے اس کے پاس چلا گیا اس پر ایک نحوست پڑی اور وہ نحوست یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ازرا شفقت اور ہمدردی یہ بتایا تھا کہ میرے بعد جہاں جہاں نبی کا لفظ کسی زبان سے سنو اسے دبا کے رکھ دو اسے کچل کے رکھ دو یہ نہیں ہے کہ تم اس کے پاس جا کے دلیل پوچھو اور باتیں کرو اس سے تو قزابین کے پاس جانے والا در حقیقت حضور علیہ السلام کے فرمان کو پس پشت ڈالتا ہے اور احانت کرتا ہے اس کی اس پر نحوست پڑتی ہے کہ وہ ایمان کو بچا نہیں سکتا آپ کے تو ہمارے تو بہت پکے ایمان اس سلسلے میں اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے گا ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ آدم کو پہلا نبی نبی بھی کہو پہلا بھی کہو نبی بھی کہو اور نبی بھی مانو پہلا بھی مانو اس واسطے کے ہندو کا عقیدہ ہے کہ یہ یہ متعین نہیں ہے کہ کتنے خرب سال سے سورج نکل رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے اور سورج نکلتا رہے گا غروب ہوتا رہے گا اس کا نکلنا اور غروب ہونا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور انسان پیدا ہوتے رہیں گے ان کی پیدائش کبھی بند نہیں ہوگی اور دہریے بھی یہ کہتے ہیں کہ آخرت کوئی شے نہیں تو اسلام نے ایک بات بتائی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری پیغمبر آدم پہلے پیغمبر بیچ میں ایسے پیغمبر کے اس سے پہلے بھی پیغمبر بعد میں بھی پیغمبر اور یہ اتنا واضح عقیدہ ہے کہ روح اسلام اور جان ہے اور ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضور علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں رسول مانتا ہوں اور خاتم النبیین ساتھ نہ بولے تو یہ آپ کو مانتا نہیں ہے اس واسطے کہ آپ خاتم النبی جین بنا کے بھیجے گئے ہیں خاتم مان کر نبی ماننا یہ آپ کو ماننا ہے اور خاتم سے خاموش رہ کر آپ کو نبی کہنا یہ آپ کی تصدیق نہیں ہے اور آپ کا ایمان نہیں میرے محترم دوستو تھوڑا سا آگے چلیں تھوڑا سا آگے چلیں قیامت آئے گی بولو نا بولو قیامت آنی ہے قیامت آنی ہے حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ قیامت قیامت جب قائم ہوگی میری طرف دیکھ لو دو منٹ تو اپنی قبر سے سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں پھر فرمانے لگے کہ پھر مان عیسیٰ عیسا پیغمبر اٹھائے جائیں گے پھر فرمانے لگے کہ ابو بکر اٹھائے جائیں گے پھر فرمایا کہ عمر فاروق اٹھائے جائیں گے تو میں چلوں گا جنت البقی کی طرف اور میری دائیں جانب ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں جانب حضرت عیسیٰ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ کی بائیں جانب عمر فاروق ہوں گے تو دو حضور علیہ السلام کی امت کے افضل ترین امتی تو ایک آپ کی دائیں طرف ایک حضرت عیسیٰ کی بائیں جانب اور بیچ میں حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خیر وہ آگے ایک حدیث ہے لمبی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جملہ فرمایا ہے انا اکرم الاولین ولا فخر تمام انبیاء علیہم السلام تمام مخلوقات تمام فرشتے اور عظیم اور بڑے چار فرشتے تمام سے اکرم تمام سے مکرم اللہ تعالی کے ہاں جو میری عزت ہوگی جو میری توقیر ہوگی جو میری تعظیم ہوگی کسی اور مخلوق کی وہ تعظیم نہیں ہوگی انا اکرم الاولین ولا فخر انا سید ولد آدم ولا فخر پھر فرمانے لگے کہ میں سب سے پہلے سفارش کروں اور سفارش بھی ایسے نہیں کروں گا کہ کھڑے کھڑے باتیں شروع کر دو اللہ تعالی کی شان کے مطابق و ان کی ساری ظاہر کر کے سفارش کروں گا فاخر ساجدن آدم تمام پیغمبر اور تمام نسل انسانی اس طرح کھڑی ہوگی تو عرش الہی کا سایہ ہوگا انبیاء علیہ السلام کا مجمع ہوگا حضور علیہ السلام کے لیے ایک سٹیج لگائی جائے گی عرش الہی کے سامنے حضور علیہ السلام اس پر چڑھیں گے اس پر پاؤں رکھیں گے اور پھر حضور علیہ السلام تین سجدے کریں گے بارگاہ الہی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے مخلوقات پیدا ہوئی اور جب تک یہ پیدا ہوتی رہے گی متکلم اور کلام کرنے والا اللہ کے مقبول بندے اور پیغمبر اللہ تعالی کی ذات کی وہ تعریف وہ تعظیم وہ حمد کے وہ کلمات کسی جاندار کی زبان سے ادا نہ ہوئے ہوں گے جو اللہ میرے دماغ میں القاع کریں گے میری زبان سے ادا کریں گے اور پھر میری اس ادائیگی کو اور میرے سجدوں کو پسند کریں گے اور پھر ایک اعلان ہوگا کہ محمد کیا اعلان ہوگا محمد تمام تعریفیں اس میں جمع ہیں اس کی قیمت کتنی جمع ہے تمام حضور علیہ السلام کی تعریفیں اس لفظ میں جمع ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ اور کچھ نہیں ساتھ رکھا رسول رکھا اور آگے صحابہ کرام کے لیے یہ ہے کہ سجدے کرتے ہیں رکو کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں تو اس نام میں اور رسول میں تمام تعریفیں آ گئیں پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پھر سفارش کروں اب میں ایک منٹ میں آپ کو حضور علیہ السلام پہلی سفارش یہ کریں گے کہ الہ العالمین ہمارا اس تمام مخلوق کا حساب لے لیں تمام مخلوق کا حساب لے لیں آپ کب تک ناراض اور غصے میں رہیں گے غصے کو ٹھنڈا کر دیجیے تو جلال خدا بندی کے اندر ٹھنڈک آ جائے گی اللہ تعالیٰ آمادہ حساب ہوں گے اور پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اعلانات شروع کریں گے ایک اعلان یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی امت کے وہ افراد جو تول میں آمار زیادہ رکھتے ہیں جنت میں چلے جائیں حضور علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے جیسے ہمارا سڈے کھڑا ہوگا سچی بات یہ بھی خوشی کا مجمع ہے حضور علیہ السلام اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیسے اٹھے تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ الہ العالمین آپ اللہ ملغیوب ہیں آپ جانتے تھے کہ یہ اعمال یہ یہ ان کا امال کا پلڑا بھاری اور نیکیاں زیادہ ہیں وہ تو جنت میں چلے گئے اور آپ کا فیصلہ ہے کہ آدھی نیکیے آدھی برائیے اس کا بھی آپ نے جنت میں جانے کا فیصلہ اور اعلان کر رکھا ہے وہ بھی یہاں کھڑے ہیں الہ العالمین انہیں بھی جنت میں جانے دے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت اچھا تو اس امت کے وہ افراد بھی چلے جائیں گے حضور علیہ السلام پھر اٹھیں گے پھر اٹھیں گے پھر اٹھیں گے پھر اٹھیں گے اور اخیر میں حضور علیہ السلام فرمائیں گے الہ العالمین آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو علاقہ چھوڑ کر اپنا جو علاقہ اپنا چھوڑ کر گھر چھوڑ کر مدینہ منورہ کا سفر کرے اور تیرے قرب کے اندر مرنا اور جینے کے دن گزارے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں رہے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے معاف کر دوں گا تو کل روئے زمین کے میرے امتی میرے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک جنہوں نے میرے شہر میں مرنے اور میرے قرم میں جینے کے لیے سفر کیا تھا بچے چھوڑے گھر چھوڑا آرام چھوڑا الہ العالمی اس میدان معاشر میں جتنے کھڑے ہیں ایسے لوگ آپ جانتے ہیں تمام کو معاف کر دیں اور جنت دیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب کو جنت دیں تو اعلان ہوگا کہ ہجرت کر کے مدینہ مربرہ قیام کرنے والے جنت میں چلے جائیں تو شفا کبرا کہتے ہیں شفا سفارش ہوگی سفارش کبرا ہوگی پھر اور سفارشیں ہوں گی حضور علیہ السلام پر جو سب سے زیادہ درود پڑے گا اس کو بھی یہ سفارش نصیب ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا کہا السلام علیکم دوسرے نے کہا وعلیکم السلام اور سلام کہنے والے نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام کرنا سلام دینا مجھ پہ درود پڑنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ دونوں کے گناہ فل معاف کر دیا گا تو بڑا بدقسمت ہوگا جو حضور علیہ السلام کا امتی تو بن گیا ہے اور پھر وہ اس دنیا سے جنتی بن کر نہ چاہے میں معافی چاہتا ہوں یا میں نے ایک دوست سے وعدہ کیا تھا پانچ منٹ بول میرے محترم دوستو یہاں بہت ساری آپ نے خاکوں کی باتیں سنی سنی ہے نا جی خاکے بنے یہ بنے میرے محترم دوستوں یہودی اور عیسائی یہ قاتلین انبیاء ہیں یہودی اور عیسائی یہ قاتلین انبیاء ہیں حضرت زکریہ قتل کیے گئے حضرت یاحیہ قتل کیے گئے اور اپنے خیال میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا وہ تو آج بھی یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتابیں تحریف کی اور سب سے زیادہ بغض اور عداوت انہوں نے حضور علیہ السلام سے رکھا قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ پانچ اور چھ اور دس اکٹھے ہو کر بیٹھتے تھے تو مسلمان بھی بھولا بھالا ان کے پاس بیٹھ جاتا تو ایک یہودی اس طرح ایک یہودی کو دیکھتا اور جبڑے کو ٹیڑھا کرتا آنکھوں کو الٹا کرتا اس کو دے کے ہنستا اور ایک جملہ کہتا اور وہ اس جملے میں حضور علیہ السلام کی احانت کرتا تھا قرآن کریم میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مجلس میں مت بیٹھیں اور قرآن کریم میں قرآن کریم میں ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ یہ بات آپ دوبارہ بیان فرما دیں یہ بات آپ دوبارہ بیان فرما دیں یہ جملہ آپ دوبارہ فرما دیں تو یہ کہ ہم بات پوری سن نہیں سکے یا میں بعد میں آیا ہوں آدھی بات سنی آدھی نہیں سنی تو بات آپ دوہرا دیں پوری تو رائنا کا لفظ بولتے تو رائنا کا ایک معنی صحابہ لیتے تھے اور ایک معنی ہلکا تھا تو اس لفظ کو بگاڑ کر تو منافق عیسائی اور یہودی رائی کہتے تو قرآن کریم میں نازل ہوا صحابہ کرام کے متعلق آئندہ رائی نہ کا لفظ بولنا بند کر دے انظر نہ بولا کرے تو انظر نہ کے معنی آ گئے پرانے کریم کے واقعات سے اور آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں نے حضور علیہ السلام کی توہین کا پروگرام بنا رکھا تھا وہ دن اور آج کا دن سیدنا آدم علیہ السلام اور اما ہوا کی فلم بنی اور بہت توہین آمیز بنی اور اس سے ذرا آگے چلے تو آپ نے ڈرامے کا لفظ سنا ہے سنا ہے ڈرامے کا لفظ سنا ہے تو امریکہ میں یورپ میں برطانیہ میں کینیڈا میں جرمن میں ڈراموں کے جو حال تھے وہاں وہ ڈراما رچاتے ایک آدمی کو محمد الرسول اللہ بناتے اس اس کو کو ڈنڈا مارتے اس کو مذاق کرتے اس کو دھکا کرتے یہ ہوتا رہا ہے تو ڈراموں میں حضور علیہ السلام کو جس کو تمسخر کیا جاتا ہے مذاق کیا جاتا ہے وہ بنا کر اور وہ بھی انتہائی بدصورت اور کمینے کو بناتے اس سے آگے چلے اس سے آگے چلے تو انہوں نے حضرت موسا علیہ السلام کی ذات پر فلم بنائی اس کے اندر فرعون کی فرعونیت شو کی اس کے کلمات اس کی زبان اس کا بک بکاڑا جو وہ زمانہ ہے موسا علیہ السلام میں جملے کہتا تھا اور اس کے جواب میں حضرت موسا اور موسا علیہ السلام کے ماننے والے آجز اور محتاج ہوتے تھے وہ تمام منظر موسا علیہ السلام کی فلم میں دکھلائے اس کے بعد ذرا آگے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام پر فلم بنائی اور میرے محترم دوستو ان کا بغیر ان کا اللہ تعالی کی قدرت کے اظہار کے لیے مریم علیہ السلام سے پیدا ہونا نفق جبرائیلی سے تو انہوں نے اس کو اور طرح پیش کیا جس طرح کے وہ بد عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ فلموں میں کام کرنے والی ایک یہودی عورت تھی اور وہ یورپ کے اندر سب سے زیادہ کمینی عورت تھی اور اتنی کمینی کہ خود عیسائی اور یہودی اس کی احانت کرتے تھے اور لانت بھیجتے تھے چن کر اس کو لائے اور حضرت مریم علیہ السلام کی فلم بنائی اس سے آگے چلے تو یعقوب علیہ السلام کی فلم بنی اس سے آگے چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم بنی اور پھر خاکے اور پھر یہ چیزیں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں المناک اور کربناک صاحب ایمان کے لیے اور مسلمان کے لیے یہ تو ایک بات ہوئی اب ایک بات کر لیں اور میرے محترم دوستوں میرے محترم دوستو یہ جو حق پرست ہے حق پرست ہیں حضرت نو علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک اور آپ سے لے کر آج تک حق پرستوں کی جماعت تعداد میں ہمیشہ کم رہی طاقت میں قوت میں تعداد میں کم رہی ہے لیکن ہمیشہ کافروں پر غالب رہی غالب رہی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اخیر زمانے میں پھر یہ میری امت پر یلغار کریں گے مسلمان کی احانت کریں گے مسجد کی احانت کریں گے اور میرے متعلق جو اب کہتے ہیں اس سے زیادہ کہیں گے اور قیامت آ جائے اور یہ عیش کرتے رہیں اور بک بک کرتے رہیں ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام خرافات جو ہو گئے اور جو آگے ہونے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے اس دنیا میں علاج کے لیے زندہ رکھا ہے صحیح بات ہے یہی بات حضرت مولانا شمس الق افغانی نے ہمارے قریب ترین استاد تھے انہوں نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ گبارہ نہیں کرے گی کہ حق پرس پٹتے رہیں مار کھاتے رہیں اور مار کھاتے رہیں اور مار کھاتے رہیں اور قیامت آ جائے اللہ تعالی حق پرستوں کو عزت دے گی ان کے وقار کو بحال کرے گے ہماری آنے والی نسلوں کی عزتوں کا بحال ہونا اسلام کے صدقے آپ کی عزتوں کا بحال ہونا اور آپ کا وقار صحابہ کرام کا وقار ہے تو عیسا علیہ السلام رکھے گئے ہیں تو پسندوں میں سے جو سب سے بدترین انسان ہوگا وہ دجال ہوگا تو ان کی سرپرستی کے لیے وہ خندیر آئے گا اور مسلمانوں کو عزت دینے کے لیے وقات دینے کے لیے بشاشت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دمش کی مسجد میں اتار دیا اور ان کا اترنا اس روئے زمین پر کفر کا خاتمہ ہوگا اور پہلے پیغمبر سے لے کر حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ کے نزول تک کفر کا جتنا خر کر و فر ہوگا جتنا اس کا غرور ہوگا پامال کر دیا جائے گا اور کیسے پیمال کریں گے حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے دیوار کے پیچھے ایک یہودی ہوگا وہ کیوں یہودی پیچھے گیا وہ پیچھے گیا چھپنے کے لیے دیوار کہے گی یا عیشا عیدرا یا عیسیٰ ادھر میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر درخت کہے گا یا عیسا ادھر آ اسے قتل کر تو پتا پتہ روئے زمین کا حق پرستوں کے لیے بولے گا پتا پتہ بولے گا اور پتا پتا کافروں سے اظہار نفرت کرے گا جو آپ کر رہے ہیں جو مسلمان کر رہے ہیں اسے اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہے یہ کرنا ہم پر فرض اور دل کو یہ سکون دیں کہ یہ دنیا سے جائیں گے نہیں جب تک کہ اپنی ذلت و خاری نہ دیکھ لیں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر عمل لائیں گے پھر سکون لائیں گے پھر شین لائیں گے بندہ چائے نہیں پیے گا انگور نہیں کھائے گا سیب نہیں کھائے گا گوشت نہیں کھائے گا اور ماں بیٹے سے کہے گی کہ سر اٹھا اور کھانا کھا اور وہ لمبا سجدہ کرنے کے بعد ماں سے کہے گا کہ اس کھانے میں کیا لطف رکھا ہے لطف تو سجدے میں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے رونے والے آہوزاری کرنے والے یہ چیزیں پشت پر در پشت نقل ہو کے جا رہی ہے ہم ایمان رکھیں گے تو ہماری نسل میں آئے گا ان میں ایمان باقی ہوگا تو آگے جائے گا تا آ کے عیسا علیہ السلام آئے اور پھر امن پھر چین اور پھر سکون اور اس کے بعد جنت ہے اس کے بعد انشاءاللہ جنت پھر جنت ہوگی اور پھر جنت کی باغ و بہار ہوگی اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما میرے پاس چند ساتھی آئے تھے تو وہ لگے ناراضگی ظاہر کرنے ناراضگی ظاہر کرنے لگے تو میں نے ایک جملہ سنا تھا پھر میں نے ان سے درخواست کی جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا بزرگوں سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب علم صاحب علم کی ایب جوئی سنے نہیں صاحب علم صاحب علم کی ایب جوئی کرے نہیں اور نمازی آدمی نمازی کی ایب جوئی نہ کرے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے والے کی ایب جوئی نہ کرے اور مسلمان مسلمان کی ایب جوئی نہ کرے اس سے امن رہے گا اس میں سکون رہے گا اس کے اندر دل کی تمانیت ہوگی اور ایمان جوش مارے گا اور ایمان کی تازگی ہوگی اور نور ایمان ابلے گا سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ خالص ایمان نصیب فرمائے اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی محبت نصیب فرمائے اور مسجدوں کی محبت نصیب فرمائے اور سب کو بخش دے اور معاف کر دے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین